بسم الرحمن الحمد لله رب والسلام على سيد والمرسلين وعلى وصحبه وعن بن عبد الله الله الله قال قال رسول صلى عليه وسلم بن اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن یہ دوسری مدنی ہیں ان کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے صحابی ہونے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے ان کی ایک حدیث ہے عورتوں کے مارنے کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ روایت کی تو یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذربو اما اللہ کہ تم اللہ کی لونڈیوں کو یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ زائرن النساء وعلا ازواجہن تو یہ عورتیں جو ہیں یہ دلیر ہو جائیں گی اپنی شوہروں پر فرق خصفی ضرب ہننا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی فاطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری عورتیں نسا ان کثیر ان بہت ساری عورتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے پاس حاضر ہوئی جمع ہوئی آل رسول یہاں سے آل سے مراد معلوم ہوا کہ آل رسول سے مراد یہاں پر امہات المومنین ہے یشکون ازواجہن اور اپنے شوہروں کی شکایت لگانے لگی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاف بآل محمد النساء کثیر یہ دیکھو آل محمد یہاں بھی آ اس سے بھی مراد امہات المومنین ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس بہت سی عورتیں جو ہے وہ آئی ہیں اپنی شوہروں کی شکایت لے کر لئی لئیسا الا بخیارکم ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ بہترین لوگ نہیں اچھے لوگ نہیں ہیں فعنبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیس منا من خبب امرأتا على زوجها او عبدا على سیدیه وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بھڑکائے خب بابا تشدید کے ساتھ ٹھیک ہے یا خدا کے معنی میں دھوکہ دے بھڑکائے امراطن بی بی کو اعلی زو کے شوہر پر اور یا غلام کو بڑھ رہا ہے اعلیٰ سیدی اس کے آقا کے بارے میں بیوی کو شوہر کے بارے میں غلام کو آقا کے تو مانا یہ ہے کہ جب وہ بھڑکائے گا خاون کے بارے میں بیوی کو بھڑکائے گا تو اسے جھگڑے پیدا ہوں گے غلام کو بھڑکائے گا آقا کے بارے میں اس سے بھی غلام صحیح طرح خدمت نہیں کرے گا بھاگ جائے ہر ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے کہ وہ شخص میں سے نہیں ہے جو امانت میں خیانت وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألتقهم بأهله مؤمنين من جو کامل ترین ایمان والا ہے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے گھر والوں پر بہت مہربان ہوں ابي هريره رضي رضي الله الله الله الله الله الله عنه قال قال رسول رسول صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم وعن عائشه عنها قالت قدم من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها ستر فحبت ريح نبی صلی اللہ علیہ حنین حنین سے سے سے تبوک یا گھر واپس تشریف لائے اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا تو جب ہوا چلی ہب بتری تو جب ہوا چلی تو وہ پردہ جو ہے وہ کھل گیا جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کھیلنے کی گڑیاں نظر آئیں جو پڑی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہا یا عائشہ یہ کیا ہے کہنے لگی عرض کرنے کی بنا تھی میری گڑیاں ہیں فرآب نفر جناحان من رقائن اس میں گھوڑا بھی تھا گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے کپڑے کے تھے یا کاغذ کے دو پر تھے اس کے رقا کپڑے یا کاغذ فقال هذا الذي اراها وصفهن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھڑیوں کے درمیان جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ گھوڑا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز اس کے اوپر ہے ومن لدی علیہ یہ کیا ہے اس کے اوپر کالا جناحانی یہ اس کے پر ہے کالا فرسون تہو جناحانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اور اس کے لیے دو پر اب حضرت اللہ تعالیٰ کی دلیل کو درد سمجھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھوڑا اور اس کے دو پر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عرض کرنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے بھی فرق تھے فضح دیکھتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس ہاں، پڑے حتی رأیت نواجزہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی کی داڑیں ہیں وہ اب یہ جو گڑیاں تھی گھوڑا تھا یہ جو تصویریں تھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تصویر حرام نہیں ہے اور یا اس وجہ سے کہ بچوں کے کھلونوں کی اجازت ہے لیکن یہ دوسری بات علماء فرماتے کہ نہیں چاہے بچوں کے کھلونے ہوں جو مرضی ہو تصویر کی اجازت ہے الفصل الثالث وعن قیس بن سعد قال اتیت الحیرة فرأیتم یسجدون لمرزبان لهم قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتیت الحیرة کہ میں ہیرا پہنچا یہ ایک شہر کا نام ہے فرائی تو ہوں جدون نئی مرزبان زبان تو میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مرزبان زبان کر رہے ہیں سالار کو سجدہ کر یہ سوار سپا سالار بادشاہ سے پیچھے اور قوم سے آگے ہوتا ہے تو مرزبان زبان کہتے ہیں فقلت فقلت لرسول الله الله صلى عليه وسلم أحق أن يسجد له رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رسول صلی اللہ احب ویوس میں نے کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو فاتحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن فقل تو آپ کو سجدہ کریں فقال لي أرأيت لو أكنت تسجد له فقلت لا کسی قبر سے گزرے یا تم میری قبر سے گزرو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے تو میں نے عرض کیا نہیں قال لا تفعلوا تم ایسا نہ کرو لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لامرت النساء يسجدن لازواجهن اي يسجدن لازواجهن نہ عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنی اپنے شوہروں کو سجدہ کرے بما جعل الله لهم عليهن من حق کیونکہ اللہ نے عورتوں پر مردوں کا بہت زیادہ حق مقرر فرمایا ہے وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه مت سے شوہر سے نہ پوچھا جائے گا میں اپنی بیوی کو کس وجہ سے مارا تو اگر نافرمانی کی بیوی نے سمجھایا سمجھانے کے بعد باز نہ آئی اور

میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتا ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے بلا یوسلی الفجر شمسو بلا بلا یوسلی الفجر شمسو اور خود جو ہے فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج نکل چکا ہوتا ہے قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولها يزربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها اچھا جی تو راوی کہتے ہیں کہ جب یہ بیوی شکایت کر رہی تھی تو صفوان بھی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے پوچھا بیوی کی بد بیوی نے جو شکایت لگائی اب صفان سے پوچھا تو صفان نے عرض کیا یا رسول اللہ اما قولها یضربنی ان کا یہ جو کہنا ہے کہ مجھے یہ شوہر مجھے مارتے ہیں جب یہ نماز پڑھتی ہے تو شوہر میں اس کو مارتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز میں ایک ہی رکعت میں یا دو رکعتوں میں تو لمبی لمبی صورتیں پڑتی ہے فقط نہ ہی تو حالانکہ میں منع کرتا ہوں لمبی لمبی سوٹیں نہ اچھا جی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا بھی باقی جو یہ بیوی کہتی ہے یو سن تو کہ جب روزہ رکھتی ہوں تو یہ توڑوا دیتا ہے روزہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ ہر وقت روزے رکھتی چلی جاتی ہے حالانکہ میں جوان ہوں فلا اصبر صبر نہیں ہوتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوم امرأة الا باذن زوجها بی بی روزانہ رکھیں شوہر کی اجازت سے اما قولوا انی لا اصلی حتف شمس اور یہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے مگر جب سورج طلوع ہو جاتے ہیں اچھا جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کاج والے ہم لوگ ہیں تو رات میں کھیتیوں کو اپنے باغوں کو پانی دیتے رہتے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ بات لوگوں کو مشہور ہے کہ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب سورج نکل چکا ہو صفوان فصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفوان تم جاگ جاؤ ہاں جی، یا صفوان فصلی یعنی نماز ادا ہو یا قضا ہو جب تم جاگ جاؤ تو نماز پڑھ لیا تو صفوان کے عذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا بعض علماء لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو کوئی سخت بات نہیں کہی یہ ایک عجیب امر اور اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر یہ نرمی میں سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی طبیعت اور عادت کی وجہ سے ہو تو یہ اس چیز کی طرح ہوا جس سے آدمی عاجز ہو اس کی عادت بن چکی ہو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عدت کو قبول کیا کہ سخت بات آواز رہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان شاء اللہ سمجھ نہ آ رہے تین ہزار دو سو چونسٹھ جی دوبارہ کر دوں حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمان احسنهم خلقا یہ مومنین میں جو کامل ایمان والا ہے وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہو وخیارکم تم میں سے بہترین خیارکم لنسائہم جو اپنے بیویوں کے بارے میں اچھا ہو گیا